اس کی نشر و اشاعت میں بھی لگا رہے خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دیا ہے کہ اب ہم کو دوسروں کی رسمیں دوسروں کے طریقے دیکھنے سے بے نیاز کر دیا ہے اور قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکمل تو لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورهيت لكم الإسلام دينا یہ آیت کریمہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے جس میں اس دین کے مکمل ہو جانے کا اور قیامت تک کے لیے مکمل رہنے کا اعلان ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک یہودی حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو کتاب ہے اس کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ جو آیت ہماری کتاب تورات میں ہوتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو خوشیوں کا دن بنا دیتے اور اس روز تیوہار مناتے اور خوشی کا اظہار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کون سی آیت ہے وہ اس نے یہی پڑھی الم آسمن تو لکم دین کم وہ تو علیہ کم و ربیع تو لکم الاسلام دینا اعلان ہوا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت تم پر تمام کر دی اتمام دین اور تکمیل شریعت دونوں کا مدعا سنایا گیا اور فرمایا کہ اب تم میرے پاس آؤ تو اس دین کے علاوہ کچھ لے کر آؤ مجھے منظور نہیں اس لیے ایمان والے کو شرک سے اور شرکی افعال سے سخت نفرت ہونی چاہیے اور اسے اللہ اور اللہ کے احکام سے پوری رضامندی کا ثبوت دینا چاہیے ذاتم ایمان اس شخص کو ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی نصیب ہوگی من رضی اللہ ربا جو اس بات سے راضی ہو جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا پروردگار اللہ ہے ہمیں لینا ہوگا اور ہمیں مانگنا ہوگا تو ہم اسی سے لیں گے اسی سے مانگیں گے ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا کا نام بولو اے اللہ ہم ہی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں وہ کا نسائن اور ہی کو اپنا مددگار مانتے ہیں تو سر تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکائیں گے نہیں عبادت تیرے علاوہ کسی کی کریں گے نہیں جو تیرے لیے بزرگی ہے کسی کے لیے ثابت نہیں جو تیری کی بریائی اور تیری بڑائی ہے وہ کسی کے پاس نہیں اللہ و اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں صرف زبان سے نہیں کہنا ہے بلکہ دل کی گہرائی میں اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے بلکہ اللہ کا نام لو تو بھی ایسی عظمت کے ساتھ لو کے سامنے والے کو پتا چلے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھری ہوئی ہے اللہ کی بزرگی سے اس کا دل لبریز ہے اس شان کے ساتھ اللہ جل شانہ کا نام لیجیے من رضی اب اللہ ربا جو اللہ سے اس اعتبار سے راضی ہو گیا کہ وہ رب ہے وہ مربی ہے وہ پالنہار ہے وہ سرجنہار ہے وہ پروردگار ہے وہ عطا کرنے والا ہے وہ دینے والا ہے وہ لینے والا ہے عزتوں کا مالک ہے ذلتوں کا مالک ہے ملکوں کا مالک ہے دولت کا مالک ہے اولاد دینا اس کے ہاتھ میں ہے ملکوں کو عطا کرنا اس کے ہاتھ میں ہے عزتوں کا دینا اس کے اختیار میں ہے ذلتوں کا دینا اس کے اختیار میں ہے اولاد کا عطا کرنا اور لینا اس کے اختیار میں مالک الملک تو دل ملک منتشا و تنز الملک من منتشا وہ تو منتشا وہ تو دل منتشا بے دل شہین تو من رضی اب اللہ ربا اس اعتبار سے کوئی اپنے آپ کو رضامند کر لے کہ اللہ تجھے میں نے اپنا رب مانا ہے اب سر جھکاؤں گا تو تیرے دربار میں جھکاؤں گا رکو ہوگا تو تیرے لیے ہوگا سجدہ ہوگا تو تیرے لیے ہوگا عبادت ہوگی تو تیرے لیے ہوگی تصدیق ہوگی تو تیرے لیے ہوگی تحلیل ہوگی تو تیری ہوگی تعریف ہوگی تو تیری ہوگی وبل اسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے سے آدمی راضی ہو جائے اسے مزہ آئے گا جب پکا مسلمان ہو جائے گا احکام ربانی پر اس کا عمل ہو جائے گا رات دن اللہ کی مانگ سے چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اسلام نام ہی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کر دینا اللہ کے احکام کے سبر کر دینا اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا جب یہ مزاج بن جائے گا تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی اور یہ بھی اسے خیال ہو کہ میرے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں میرے نبی ہیں آخری پیمبر ہیں خاتم النبیین ہیں نبوت کے ساتھ تشریف لائے رسالت لے کر آئے قرآن کریم جیسی کتاب لائے قیامت تک کے لیے ہدایت کے اسباب و سامان لائے درس لیے سبق پڑھائے انسانیت کے اخلاق کے حیا کے فرماتے ہیں جب یہ مزاج بن جائے گا تو آپ کو جو جو ذوق ہے آپ کا اس کے اعتبار سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی ایمان کی چاشنی اور ایمان کی شیرینی نصیب ہوگی اللہ والے اللہ کا نام بھی ایسا لیتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ کے اندر شیرینی بھر دی ایسی چیزیں یہ کب ہوگا جب رات اور دن اللہ اللہ اللہ کرنے والا بن جائے جب رات دن دین سے رضا کا اعلان کرے جب رات دن اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے ہر کام پر ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائے اور ہر موڑ پر اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سناؤ آیت کیا ہے تو آیت سنائی اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الاسلام دینا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں تکمیل دین اور اتمام نعمت دین نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جو اسے نعمت سمجھے اور اس نعمت کی قدر کرے یہ دین اسے پروان چڑھائے گا اس کی حفاظت کرے گا اس کو عزتیں دے گا لوگ سمجھتے ہیں دین پر چلیں گے تو کیا ملے گا دین پر چلنے کا بھی اللہ دیتے ہیں دین پر چلنے سے اللہ عزت بھی دیتے ہیں دین پر چلنے سے اللہ آخرت بھی دیتے ہیں دین پر چلنے سے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کے نتیجے میں جنت ملتی ہے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں لیکن آدمی کو نعمت کی قدر ہو یہ بڑی بات ہے ایک آدمی روزانہ پہاڑ سے مٹی اور پتھر کھود کر اپنے گدھے پر لاد کر شہر میں لاتا تھا تھا اس کا ایک دن پہاڑ کھودتے کھودتے بہت بڑا گیرا اندر سے نکل آئے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا قیمتی گیرا ہے اس نے وہ ہیرے کو رسی میں باندھا اور گدے کے گلے میں لٹکا دیا کہ اچھا لگے گا اس کو خوبصورت لگے گا یار چمکدار ہوگا تو گدے کو اچھا لگے گا شہر میں آیا مٹی لگی ہوئی ہے پتھر لگے ہوئے اور آ رہا ہے سامنے ہیرو کا بیپاری زیورات کا بیپاری جواہر کا بیپاری بیٹھا ہوا ہے اور تیز آفتاب کی کرنیں جو ہے وہ ہیرے کے اوپر پڑی اور ہیرا چمکا فوراً پہچان لیا اس جوہری نے قدر یا شانتا ندیا اس کو بلایا بھیا یہ پتھر کس قیمت میں دو دے سمجھ گیا کہ یہ بے وقوف آدمی اگر عقل مند ہوتا تو یہ گدھے کے گلے میں تو نہ لٹکایا ہوتا کہا کتنے میں دو گے یہ پتھر کہا کیا کرو گے ایسے تو یہ پورا پتھر کا بھرا ہوا میرے پاس گدوں کا بستا ہے کیا کرو گے یہ لے کر کہا میں کچھ بھی کروں گا لیکن مجھے یہ پسند آیا ہے تو دے گا اس نے کہا بارہ آنے کے اندر دے دو جوہری نے ضد کی کہ نہیں بارہ آنے تو بہت قیمت لگا دی تو نے میں تو آٹھ آنے میں لوں گا اس نے کہا آ کھانے دے دو میں پورا دن مزدوری کرتا ہوں تو آ ملتے ہیں تم بیٹھے بٹھائے مجھے آ دینا چاہتے ہو لے لیا اس دن جو ہے جوہری کی دکان پر بہت بھیڑ ہے لوگوں کا ٹھک لگا ہوا ہے لوگ اتر رہے ہیں دکان سے چڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تعجب کے ساتھ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں حیران ہے اس نے اپنے گدے کو روکا اور یہ بھی اتر کر گیا کہ یہ تو اپنا پہچان والا وپاری ہے اندر گیا تو وہی ہیرا پہلے نکال کر چمکا کر اس کے اوپر لائٹ کا فوکس کیا گیا تھا اور لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اتنا قیمتی اور بولیاں بول رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا اتنے لاکھ کا لے لوں کوئی کہہ رہا تھا اتنے لاکھ کا لے لوں گدے والے نے کہا بھائی یہ تو وہی ہے میرا گیرا یہ اتنے لاکھ کا کیسے ہو گیا فرمایا تو اس کی قدر نہیں جانتا تھا اس لیے تو نے گدھے کے گلے کے اندر اس کو لٹکایا تھا آج ایمان والوں کا عالم یہ ہے کہ دنیا تعریف کرتی ہے دین کی اور دین کی چیزوں کی اور سنتوں کی تحقیق کرتی ہے اور تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ کیا نعمت اللہ نے تم لوگوں کو عطا کی ہے لیکن ہمارے پاس نعمت ہے لیکن ہم ناقدرے ہیں ہم کو پتا نہیں چل پاتا کہ ہم کو اللہ نے کیا گیرا دے رکھا ہے کیا جوہر اللہ نے عطا کیا ہے یہ دین تو گیرا ہے لیکن گیرے کو سمجھنے والا چاہیے اس کا کوئی قدردان چاہیے اس کا کوئی جوہر شناخت چاہیے یہ اللہ والے جوہر شناخت ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ ان کے پاس بیٹھو تو بھائی کیوں بیٹھے ہیں آخر آپ کو وہ جوہر کی حقیقت سمجھائیں گے وہ دین کی حقیقت سمجھ چکے ہیں تو ان کے لیے سمجھانا آسان ہے اس کی پہیلیاں کھول کر تم کو سمجھائیں گے تم کو اس ہیرے کی قیمت بتائیں گے اور تمہیں جنت کا راستہ بتائیں گے کہ تمہارے پاس ایسا ٹارچ ہے کہ جس سے دنیا کا راستہ نہیں جنت کا راستہ طے ہو جائے گا ایسی روشنی دینے والا زبردست ٹارچ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے صرف یہ ہے کہ تم نے جیب میں رکھا ہے تم استعمال نہیں کر رہے ہو کاش کہ تمہارے پاس جو قیمتی چیز ہے اس کے استعمال کرنے والے بن جاؤ آدمی ایک لاکھ روپیے تولے کا بند رکھے گا تو کیا فائدہ ہوگا نکالا سب کو بتایا بھی ایک لاکھ روپے تولے کا میرے پاس ادھر ہے لیکن بھائی جیب میں ڈبل پیکنگ میں رکھا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہونا ہے نہ جیب میں رکھنے والے کو فائدہ ہونا ہے نہ دوسروں کو اس کی خوشبو سے فائدہ ہونا ہے یہ دین تو شاندار عطر ہے اسے تو لگانا پڑے گا زندگی میں تو خود کی زندگی بھی چمکے گی اور جو اطراف میں آئیں گے ان کو بھی اس کی خوشبو سے فائدہ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے فرمایا نبی اتنا اچھا دین دے گئے ہیں اللہ نے ایسا اچھا دین ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ہم کو تہوار کے نئے دن منانے کی تکلیف سے بھی آزاد کر دیا ہے ہم کو تکلیف نہیں دی کہ تم دن بنانا تم کو اختیار بھی نہیں ہے ہم نے اتنے اچھے اچھے دن سلیکٹ کر کے تم کو دے دیے ہیں وہ دنوں میں عبادت کرنا خوشیاں منانا خوشی کے دو دن دے دیے ہیں ایک عید قربان ہے اور ایک عید الفطر ہے تیسری خوشی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی پر میں تم جانتے ہو کہ یہ آیت اتری کب کہاں نہیں کہا میں جانتا ہوں کب اتری فرمایا حجت الوداع جو نبی کا واحد حج ہے اس میں اتری اترنے کا دن تھا عرفہ کا جو حاجیوں کی عید کا دن ہے عرفہ کا دن یہ حاجیوں کی عید کا دن ہے اور دوسرے نمبر پر فرمایا جمعہ کا دن یہ پورے ہفتے کی عید ہے آج کا دن ہفتے کے اعتبار سے عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے لیکن جب خوشیاں آتی ہے تو مسلمان یجا ہوتے ہیں اور عبادت بڑھ جاتی ہے اللہ کا شکر بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ نعمت ہے اور نعمتوں پر اللہ کا شکر جتنا بجا لائے اتنا اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں نا شکروں سے اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں تو فرمایا کا دن عید کا دن ہے جمعہ کا دن ہفتے کے اعتبار سے عید کا دن ہے دو دو عیدوں کے اندر اللہ نے آیت اتاری اور اتار کر فرمایا بندوں اب تمہیں الگ سے کوئی تیسرا دن یا آیت کے اتارنے پر منانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں نے ایسا اچھا انتظام تم کو کر کے دیا کہ دو عیدوں کے اندر آیت کو اتارا ہے تمہاری خوشیوں کو ہم نے دوبالا کر دیا ہے بڑھا دیا ہے لہذا اس کو اپنا معمول بناؤ اس میں بہت بڑی خبر دی ہے کہ دنیا کے سب مذاہب سے بیزار رہو ان سے نفرت رہے تمہیں تمہیں پیار رہے تو دین مدین سے رہے دین اسلام سے رہے دین حق سے رہے کفر سے نفرت ہونی چاہیے اس کے رسوم سے انتہائی طور پر تنفر ہونا چاہیے اور اسلام کے گلستان کی ایک ایک کلی سے پیار ہونا چاہیے عشق ہونا چاہیے ایک ایک سنت سے محبت ہونی چاہیے بس آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والا کبھی اس کی تعریف کر دیتا ہے کبھی تیسرے چوتھے کی تعریف کر دیتا ہے ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا دنیا لوگوں کا تو اس میں سیاسی لوگ بھی آئے ہوئے وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لیڈروں کی تعریف کر رہے تھے نام نہیں لیتا لیکن مختلف لیڈروں کی تعریف کر رہے تھے ایک مسلمان لیڈر بھی کھڑا ہوا اس نے ایک غیر مسلم لیڈر کی سیرت اور سوانے بیان کرنا شروع کیا اور تعریف کرنا شروع کیا تو کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ اللہ نے تجھے کلمہ دیا ہے تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو یہ بتا کہ محمد الرسول اللہ سے بہتر سیرت کس کی ہے اگر تجھے سیرت کی بیان کرنے کا شوق تھا تو ان کی کیا بیان کرتا ہے بیان کرتا تو ان کی کرتا جن کو سن کر اور جن کو دیکھ کر لوگوں نے لاکھوں نے اپنی زندگیاں بنائی ہے جن کو پڑھ کر لوگوں نے اپنی زندگی کو نمونے کی زندگی بنائی تو جو آیا ہی تھا پوری دنیا کو بنانے کے لیے اس کی سوان قابل تقلید ہے اس کی سوان قابل بیان ہے کاش کہ تو وہ بیان کرتا لیکن اللہ کے بندے تو نے بات کی بھی تو ایک غیر کی کی اگر تیرے اندر اسلام کی حمیت ہوتی تیرے اندر اسلام کی محبت ہوتی تیرے اندر اسلام سے پیار ہوتا تجھے آقا مکی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا محبت ہوتی تو تیرے سامنے آقا کی سیرت کے علاوہ کچھ نہ آتا اور خدا کی قسم جتنے لوگوں کی سیرت بیان ہوئی ہے ان تمام سے اعلیٰ ترین سیرت مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ تعالی ہمیں دین سے محبت نصیب فرمائے الفت نصیب فرمائے اور دینی احکام کام پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین